حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن چھوڑ کر ہمیشہ روزے رکھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1714